شیبان بن فروخ نے کہا ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حسن نے حدیث سنائی کہا ہمیں حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبد الرحمن بن سامورہ تم خود امارت کی درخواست مت کرو کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور اگر تمہیں بن مانگے ملے گی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اور جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دو اور وہی اختیار کرو جو بہتر ہے امام مسلم کے شاگرد ابو احمد جلودی نے کہا ہمیں ابو عباس ما سرجسی نے حدیث سنائی کہا ہمیں شیبان بن فروخ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں جریر بن حازم نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاسی